کو جہاد کتاب کہتے ہیں اور جہاد زبان کے ساتھ کہ اچھی باتیں لوگوں کو بتائی جائیں برائی سے روکا جائے یہ جہاد دل لسان ہے اور جہاد بال قلم کہ ایسی اچھی چیزیں لکھ کے لوگوں کو دی جائیں بعض نصیحت کی تو یہ ساری ہی دین کی خدمات کی ترتیبیں ہیں سادی دینی شعبے مکی زندگی میں جہاد رہا تو سمجھاتے رہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تیرہ سال کی زندگی میں جہاد باللسان ہی تھا ہے مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد جب مشرقین مکہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں رہنے کے لیے بھی جو ہے نہیں چھوڑا ایسے مشورے ہونے لگے کہ ہم مدینہ پر جا کر چڑھائی کریں گے اور مسلمانوں کو ختم کریں گے اس وقت جہاد جہاد کے تلوار جو ہے مدینہ طیبہ کی زندگی میں پھر جہاد کو اس میں جہاد دفاعی یا جہاد اقدامی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنے جہاد ہوئے ان میں سے اکثر جہاد جہاد دفاعی ہے کہ دشمن کی طرف سے حملہ ہوا ہو یا دشمن ونیل کی طرف تو پھر مشورہ ہوا کہ چلو دشمن کو روکنے کے لیے نکلتے ہیں جہاد کے اقدام کے دشمنوں کے علاقے میں جا کر تبدیل کرنا ان کو سمجھانا آپ کے دور میں یہ کم ہوا لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کی کثرت ہوئی لیکن جانی نقصان نہیں بہت کم ہوا ہے نقصان جہاں کہیں سادہ قرآن جاتے رہے اور نصیحت ہوتی رہی سمجھاتے رہے ایک دو دن میں بڑی ہوئی لیکن جانا نقصان بہت زیادہ دشمن پر بھی نہیں ہوا وہ جہاز بل ہے اپنی طرف سے خدا کرنا جہاد یہاں سب کے کریمہ میں یہ فرمایا گیا کہ تمہارے اوپر جہاد کو فرض کیا گیا ہے یہ اپنے عموم کے اعتبار سے تو یہ بتا رہی ہے کہ ہر مسلمان کی اوپر ہر وقت جہاد ہاتھ فرض ہے کیونکہ اس کا طرز سیدھا جو بالکل کتبہ علیکم سیام کی طرح ہے کہ تمہارے اوپر ویسے فرض کیے گئے تو اس میں کوئی مسلمان مستثنا نہیں ہے سب مسلمانوں پر روزے فرض ہے جب بالغ ہو گئے عاقل ہو مسلمان ہو روز ورض حضر کی وجہ سے اس کی الگ ترتیب بیان کر دی ہے وہی جیسے کتبہ قطب عالم سیاح روز فرض قرار دیے گئے قطب قبض کتبہ عالم کے بعد یہ عید بھی اپنے عموم سے یہ بتا رہی ہے کہ ہر مسلمان پر جہاد فرض ہو گیا ہے جبکہ اس طرح کی ترتیب فرضیت کی نہیں ہے جیسے کہ کتب عالم سیام نے روزوں کی فرضیت کی ترتیب ہے جہاد کی فرضیت دو طرح کی ہے ایک جہاد فرض ہیں اور ایک جہاد فرض کفایا یعنی کتاب فرض اہم ہو جاتا ہے اور دوسری صورت کتاب فرض کفایا اس میں اس بات کو ذکر کیا جب جہاد فرض اہم ہو جاتا ہے تو اس وقت ہر شخص کے اوپر جہاد فرض ہو جاتا ہے اس میں کسی کی کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی نہ کسی کی دیکھ بھال کی ضرورت ہے ہر مسلمان مرد و سن کے اوپر جہاد فرض نہیں ہو جاتا ہے پڑھ جاتا ہے فرض بن جاتا ہے دوسرا جہاد فرض کفایا ہوتا ہے جس کا دوسرے مقام پہ قرآن پاک نے ذکر کیا مثلا یوں ذکر کرنا ہے فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین درجہ وکلا وعلى الله حسنا اللہ کو آپ نے جہاد کرنے والوں کو زیادہ فضیلت دی ہے ان لوگوں پر جو گھر بیٹھے ہیں اور دن کام کر رہے ہیں وہ کل لوگوں لیکن سب کے سب کے لیے اللہ پاک نے اچھائی کا وعدہ کر رکھا ہے اس طرح سے یہ پتا چلتا ہے کہ سب کے اوپر جہاز فرض عین نہیں تھا جو چلے گئے ان کا ایک سوال زیادہ نہیں جو پیچھے رہ گئے ان کے اوپر لیکن اللہ حسنا اگر پیچھے رہنے والے لوگوں نے بھی نیکی کے کام کیے ہیں تو سب کے ساتھ اچھائی کر پاتا ہے اگر جہاز سب پر فرض اہم ہوتا تو کچھ لوگ پیچھے بیٹھے رہتے اور کچھ چلے جاتے تو پیچھے بیٹھنے والوں کے لیے پھر وعید آتی ناراضگی آتی ان کے لیے سزا آتی جیسے کہ بج تبو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام تھا وجہ ازرے میں تو اس وقت اعلان عام میں آپ کی اجازت سے جو پیچھے مدینہ میں رہ جانا چاہیں تو ٹھیک ہے اجازت کے بغیر جو ساتھی رہ گئے تھے ان کا تقریبارہ کے شروع میں بال سلامت اللہ کہ وہ جو پیچھے رہ گئے ہیں آپ ان سے مناسب رہے اس وقت آپ فرضیم کی شکل آپ کا حکم ہو گیا تھا آپ کی اجازت سے پیچھے رہ سکتے تھے جہاد فرض کفایا کا ہوتا ہے اور جہاد فرض عین کا ہوتا ہے اس میں جان امانی جو کلام ہے حضرت شاہ کرم اللہ کا ہے جو محبت بول ہے وہ ہیں کہ کافروں کے حملوں کو روکنے کے لیے اسلام سرحد کے فوجی اگر ان کے لیے کافی ہے دو چند لوگ اور بھی شوق کے طور پر فوج کے ساتھ چلے جاتے ہیں مدد کے طور پر لیکن پانیوں کی گاڑوں یا گاڑیوں کے اقدام مسلمانوں کے علاقے میں کرا مسلمانوں کی فوج یا چند لوگ جو جہاد کرنے چلے گئے فوج کے ساتھ وہ بہت بڑی دشمن غالب نہیں ہے ایسی صورت ہے تو جہاد کیسے دکھایا بچہ بس کر اور دشمن کے وہ کو رہی ہے تو ایسی صورت میں پھر جہاد جہاز کفایا ہے چند لوگ جو کر رہے ہیں جیسے جنازہ دلادہ کر دے دکھایا ہے چند لوگ فرض کے آ ادا کر لیں تو سارے عموماً سے اتر دفعہ ملتا جائے لیکن اگر کوئی بھی نہ کرے وہ میت مسلمان کی ویسے ہی پڑی رہے اور کوئی اس کو رقم دفن دلا دے والا ہی نہ ہو سارے مسلمان بے خبر ہو گئے تو پھر سارا علاقہ بھی نظر آتا ہے جب جہاد کے لیے مسلمان کی فوج یا چند لوگ علاقے کے شوق کے ساتھ کے لیے چلے گئے اور دشمن کے بعد جو وہ لوگ رہے ہیں دشمن کا اقدام نہیں ہو رہا دار الاسلام کی طرح یہ اس صورت میں گیارہ حضرت اگر مسلمانوں کی فوج یا چند مجاہدین وہ دشمن کو روکنے کے لیے برسر پہ میں وہ بنتا ہے اور دشمن آگے بڑھ رہا ہے اس کا ظلم و ستم ہر درجے کا ہے تو ایسی صورت میں ہر مسلمان کے اوپر تہوار اندر بے چین ہو جاتا ہے کیونکہ مسلمان کی فوج کافی نہیں ہے چند نوجوان جو جہار کے لیے گئے رہے ہیں وہ کافی نہیں ہے اور میں مسلمانوں کے علاقوں پر زمینوں پر قبضہ کرتا جا رہا ہے اور جو مسلمان اس کو مل رہا ہے اس کو وہ قتل کرتا جا رہا ہے قید کرتا جا رہا ہے مسلمان اندر عبوم جا رہا ہے دشمن غالب نظر آ رہا ہے ایسی صورت میں جہاد ہر مسلمان پر فرض عین کرتا ہے پھر اس حضرت شاہ رحم اللہ تعالیٰ نے صاحب یہ تشریح کی ہے کہ الاقرب الاقرب الاقرب ثم ثم کی ترتیب پر جہاد فرض عین ہوگا فرض کرو کہ ایک اسلامی ملک پر کافروں نے حملہ کیا پہلے وہ غالب ہے مسلمان مغلوب ہے پہلے اس اسلامی ملک کے اوپر جہاد فرض عین ہو جائے گا جب یہ بھی ناکافی ہو گئے پھر ساتھ والے اسلامی ملک کے اوپر جہاد پر جایا ملے گا جب کہ ایسا کیسے فضا چلی تو پھر سارے مسلمانوں کے اوپر کا پر ہو جائے گا جیسے یہ دور ہے ہزاروں مسلمانوں کی گردنوں کو وجود سے جدا کرنے اس تلوار ہاتھ ادا ہو تو ایسی صورت کا کم گئے تو مسلمان کے اوپر براہ کر دیا جاتا ہے اور ساری حکومت ناکام ہو گئی تھی ساری فوج ناکام ہو گئی تھی سب ختم ہو گئی تھی صرف مصر کے اندر اللہ میں وہ دے رہے تھے بخاری شریف کا غالباً کسی حدیث کا بہت بڑے امام ہیں لال دوریا اس نے اپنے طلبہ سے یہ مشورہ کیا کہ اب تبدیل کچھ اور ہے اس کے بعد میں کچھ دیر کے لیے طرز عبادت بدل رہا ہے چھوڑ تبھی ہوں مسلح کچھ دیر کے لیے طرز عبادت بدل رہا ہے وہ اصل میں لال دوریا کے لیے آئے گا کہ وہ جو بخاری شریف کا درس ہو رہا ہے لیکن مصر تک پہنچ گیا وہاں ترک اور یہ روس کی ریاستیں اور یہاں سے اور تمام مصر یہ اور حاصل کوئی مقابلہ نہیں پھر بھارت کو اختلاف آیا اور اللہ پاک نے پھر فتح دی مسلمانوں کو لیکن جہاد پر زیادہ ہو گیا تھا اتفاق کا آیا کرایا اور ان کے آپس میں مشورے سے آیا اور اس نے اس چیز کو اتنا عام کیا کہ آم بدل کے سمجھ رہا ہے بڑی سہولت دی گئی ہے بڑا نظام ہوا ہے سرمایہ آ رہی ہے اس بار میں بعض کی موقعوں کو بڑا موقع کیا حقیقت بھاگ جو ہے اس اس میں دو نقصان ہیں ایک تو ہو رہا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اکثر یہ ضرورت نہیں ہے کہ اجائی ہو دوسرا یہ ہے کہ ہیں عوام کو لاطینی تنظیموں کو لاطینی لوگوں کو در اسلام میں کافی کے ایسا ایسا ایسا ایسا جو ہے مسلمانے کے پورا ہندوستان کے اور یہ اور کہ جب کوئی ملکی پہلی تو شیدان خان کسی کے ساتھ ہے کون کس کے ساتھ متعلق ہے اسلامی رہتا ہے کہ وہ روٹی نہیں کرنی ہے فلاں نہیں کرنا ہے گانا نہیں نہیں سننا یہ ہونا جب یہ ہو جائے گا مبتلا ہو ہو ہو ہو جائے گی لوگ جب مسلمان کو وہاں تو وہ کاروبار کی شکل میں ہندوستان کر کے ہوا اور تاریخ کرنے میں کتنی دور کی تاریخ نہیں ہے ہزار مسلمانوں کی لاشوں کو زندہ جن کی روز کو کتوں کا پتہ ہے اور وہ علماء کے ان کی لاشوں کو سور کی کھانے میں بند کر کے بتایا گیا کہ یہ لوگ ہیں جو شراب اور جنسی کے علاوہ کر رہے ہیں اس طرح ہوں اب ایسی صورت میں جا کر ذہن نہیں ہوتا تو پھر کب ہوتا ہے اور ہندوستان جو مسلمانوں کا ایک عجیب و غریب قسم کا مرکز تھا جب عیسائیوں نے کی آپ تعریف بڑے تعلق اندر اس وقت انگست میں دو کروڑے کاٹل ہوا ایسا لگتا تھا کہ انسم کی کوئی مجھے وہ مدد کر رہا ہے اتنا قطر ہوا عیسائی پر تو گیارہ ہزار مسلمان صرف رہ گئے تھے جو اس کے آنے مذہب کو ویسے بھی قتل ہونا ہے قتل کر دو اور ایسی صورت میں مسلمانوں کے اوپر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے اور اس سے یہ وہ ہے جس کی جامع مسجد گردوار مسلمانوں کی ان تاریخی جامع مسجدوں میں سے ہے جن میں جامع مسجد دبش ہے تاریخی جامع مسجد کوفہ ہے جس میں روح علیہ السلام السلام کی بات اور پھر بعد میں چلی آ رہی ہے جامع مسجد گردوار ہے اس کی مسجد نبوی ہے بیت المقدس ہے مسجد حرام ہے یہ وہ جانا مسجد قرطبا ہے دوستو کہ جس میں آج مسلمان کو دو رقع نہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اذان دینا ہے جواب کرانا ہے اس میں درس و تدریس تو دور کی بات ہے جب یہ حالات ہو رہے ہیں تو تب بھی مسلمان کا جواب کا بیان نہیں ہوتا کہ وہ اپنی عبادت گاؤں میں اذان نہیں دے سکتے مولانا تفی صاحب رضی اللہ نے جہاں میں دیدہ میں لکھا ہے کہ جب میں قرطبہ کی جامع مسجد میں گیا تھا جو حکم کی ترتیب کے ساتھ ہزار حکم کے زمانے کی بات ہے تو اس میں ہمیں پہلے بتایا جائے کہ سزا ملے گی بے شک آپ حکم کی مطلب کے ساتھ آئے ہیں دو رکھا پھر سزا ملے گی جبکہ میرا رسو تھا اور دل کی بڑھا تھا نگاہ ہو رہی تھی تو وہ نسلی عبادت کی تو اتنی شرائط نہیں ہوتی کھڑے کھڑے بھی بندہ پڑھ سکتا ہے سواری پر بھی پڑھ سکتا ہے کار میں بھی پڑھ سکتا ہے قبلہ رخ نہ ہوتا بھی پڑھ سکتا ہے تو بے شک میں نے کھڑے کھڑے کہ حکومتی گرفتاری سے بھی بچوں اور مسجد کا بھی تو کوئی حق ادا ہو جائے کہ سبھی ہو نے اس میں کوئی دو اور نقل کرنے والا بھی نہیں تو وہاں کھڑے کھڑے دو آخر دور کی بات کیا ہے ہندوستان کی جامع مسجد دور کی بات ہے اور پاکستان ایک وقت گیا پچھلے سال کی بات پاکستان کا ایک وفد گیا کسی طریقے سے جب تلاوت شروع ہوئی اور اس تلاوت کے بعد پورا علاقہ باہر وہ ایسا لگتا تھا کہ مسلم کے دور کی بات کر the سے ایسا کوئی اچھا قائد ماننا چاہیے جو مسلمانوں کو اس مظلومیت سے نجات دلا دے حقیقت میں یہ ہے جو کے کی مدد ہے اللہ کی توفیق نصیب فرمائے أعوذ من بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت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 وہ پھیر دیں اگر وہ یہ طاقت رکھتے ہوں تو جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا یعنی مرتد ہوا اور اسی حالت میں وہ مر گیا اس کے عمال دنیا آخرت کے سب ضائع ہو گئے اور یہ جہنمی ہے ہمیشہ اس میں رہیں گے جن لوگوں نے ایمان لایا پھر ہجرت کی جہاد کیا اللہ کے راستے میں اور یہ تمام کام اللہ پاک سے امید رکھتے ہوئے کیے ہیں اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا مہربان ہے کل کے درس میں جو رات کے درس میں بھی کتاب کی بات تھی اس وقت میں تفصیلی طور پر جہاد پر ذہن اور کفایہ کی بات کر چکا ہوں آج کے سبق میں اشور حرام میں کتاب کے متعلق بات پوچھی گئی ہے تو اس میں تین چار مسائل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آئے اور آپ نے ارشاد فرمائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اور آپ سے پہلی شریعتوں میں بھی اشور حرم کا تقدس رہا ہے عشر حرم یہ چار مہینے ہیں زیقادہ زلحجہ اور محرم یہ تین مہینے اکٹھے ہیں اور رجب جو ہے جو شابان سے پہلے والا مہینہ ہے چوتھا مہینہ وہ ہے امم سابقہ میں بھی ان چار مہینوں میں قتال کرنا منع تھا اور یہی بات چلی آ رہی تھی زمانہ جاہلیت میں بھی بے شک کچھ تغیر تبدل تھا لیکن پھر جملہ کوئی نہ کوئی بات ان کے ذہنوں میں ہوتی تھی مشرقین مکہ جہاں اور اتنے بڑے بڑے کفر اور کر رہے تھے تو بعض دفعہ جب انہیں کہیں کتاب کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی اور اتفاق سے وہ مہینہ بھی محرم کا ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ اس سال محرم ابھی شروع نہیں ہوا یا محرم ختم ہو گیا یا نئے مہینے شروع ہو گئے اپنی مرضی تھی وہ محاورہ مشہور ہے نا کہ جس کی لاٹھی تو جب چاہتے ہیں کہ اس مہینے میں کتاب کرنا ہے کسی پر حملہ کرنا ہے اور وہ محرم کا مہینہ ہے کیونکہ محرم ابھی آیا ہی نہیں یا گزر گیا ہے کتاب اس میں جائز جس کو قرآن پاک نے دسویں بارے میں ذکر فرمایا ان نمن نسی و فلقف کہ یہ عقیدہ بنانا اشور کے بارے میں یہ کفر ہے اور کفر ہے یہ بات ذہنوں میں تو کچھ کچھ تھی کہ اشور حرم بھی کوئی چیز ہے اور انہوں نے سابقہ سے چلے آ رہے ہیں یہ نہیں کہ اس شریعت کے لحاظ سے ہیں یا محرم کو جو ایک خاص احترام دیا جاتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اوپر تو یہ کوئی خاص اس ترتیب پر محرم کا تقدس نہیں کہ انہیں سابقہ سے ہی چلا آ رہا ہے تو کئی کام اللہ تعالیٰ کی مشیت کے وہ ان مقدس مہینوں میں معرض وجود میں آئے انہی میں سے ایک کام یہ بھی اتفاق سے محرم میں ہوا تو کتاب کرنے کے ممانعت کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات شروع سے ہی تھی کہ عشر حرم میں کتاب کرنا چاہیے کہ نہیں اس وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ ہماری شریعت میں بھی اب ان عشر حرم میں کتاب کرنا منع ہے یا جائز کیا صورت ہے کیونکہ پہلے سے یہ ذہن میں ایک بات تھی کہ انہوں نے سابقہ میں شریعتوں میں اشر قوم میں کتاب مانا ہے فرمایا یس علوم کا کار سے کتاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں انشاء الحرام کے تعلق کی اشر قوم کے بارے میں کہ ان میں کتاب کر سکتے ہیں کل کتاب فی ہے کبھی فرما دیجئے کہ ان میں گناہ کرنا گناہ ان میں کتا کرنا گناہ کبیرہ ہے بڑا گناہ ہے کیا اب بھی اشور قرون میں کتال کرنا اسی طرح ہی گناہ ہے یا کوئی رخصت ہے اس پر خیر القرون کے مفسرین کی دو رائے ہیں بعض افراد کا یہ کہنا ہے کہ یہ عید منسوخ ہو چکی ہے اس اگلی عید کے مقابلے میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قاتل المشرقین کام فتح یہ مشرقین کے ساتھ سب کے ساتھ کتاب کرو اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی عشر حرم میں کتاب یا عدم کتاب کی کوئی قید نہیں لگائی یہ شروع اسلام میں یہی حکم تھا کہ عشر حرم میں کتاب کرنا گناہ ہے بعد میں یہ عید منسوخ ہو گئی اور ناسے عید قاتل مشرقین کا تھا یا قاتل ہوں حش وجہ تمو ہوں یہ عیات اس عید کے لیے ناسخ ہیں یہ حکم منسوخ ہو گیا اب گویا کہ محرم میں یا ذکادہ یا ذلحجہ میں قتال جائز ہے یہ بعض مفسرین کا رجحان ہے اس طرح اکثر مفسرین کا رجحان یہ ہے کہ ان مہینوں میں کتاب نہ کرنا بہتر ہے اور یہ حکم منسوخ نہیں ہے قائم ہے اور جو ایسے قاتل البشرقی نے پا تھا یا قاتل طلوع وہ خیال پہلے کی ہیں خطبہ حجت الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشر حرم کے تقدس پر بات کی ہے وہ خطب حجت الوداع کے جو جملے ہیں وہ باپ کے ہیں اور قاتل مشرقین کافا کا یا قاتل کے تبو ہوں وہ عید پہلے کی ہے لہذا جو باپ کا آپ کا فرمان ہے وہ زیادہ راجی ہوتا ہے سابقہ فرمان کے مقابلے میں آپ نے خطبہ حجت الوداع یعنی سبقہ سجری میں جو میدان عرفات میں خطبہ دیا ہے اس میں آپ نے اشور قرم کے تقدس کو بیان فرمایا اور اس میں یہ فرمایا تھا کہ سلاست متوالیات المتوالیات یہ جو اشور فنون ہیں تین تو اکٹھے ہیں اور ایک ان کے علاوہ ہے علیحدہ جس کو رجب کا مہینہ کہتے ہیں تو الوداع حضرت دس ہجری کا ہے یہ اب تمو ہوں یہ سن دو ہجری کی ہے تو سن دس ہجری کی بات زیادہ رہتے ہے سن دو ہجری کے مقابلے میں زیادہ اشور قوم میں کتاب نہ کرنا یہ پسند ہے البتہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کرتے تھے کہ مسلمانوں کو اشور خرم میں کتاب کا اقدام کرنا تو جائز نہیں ہے کہ مسلمان خود کسی کافر قوم کے اوپر حملہ کریں تو وہ حملہ ان کا ان مقدس مہینوں میں نہیں ہونا چاہیے لیکن مسلمانوں پر ان مقدس مہینوں میں کوئی کافر حملہ کر دے تو ان کو جوابی کاروائی کرنا جائز ہے اور اس مسلک پر صحابہ کرام بڑے حضرات خلفاء راشدین بڑے جو مسلمانوں کے بادشاہ گزرے ہیں اسی پر ان کا عمل رہا ہے چنانچہ مشہور واقع تاریخی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کسی علاقے کی طرف تشکیل دی ہوئی تھی مجاہدین کی اور ان مجاہدین کو یہ حکم تھا کہ رجب کا مہینہ جیسے ختم ہوگا تو اگلے مہینے میں کتاب شروع کرنا ہے شابان میں اتفاق ایسا ہوا کہ مجاہدین کے قافلے میں بات مشہور ہو گئی کہ چاند انتیس کا تھا رجب کا اور آج یکم شاہبان ہے چنانچہ اس وقت کے امیر نے اعلان کر دیا جہاں تک اشور ختم ہو گیا رجب کا مہینہ جب چنانچہ یہ ہوا اور کافی علاقہ فتح ہو گیا کافی علاقہ ایک دن میں فتح ہو گیا چار اچھا، دو چار دن اور گزرے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی نے شکایت لگائی شام آپ دمشق میں رہتے تھے کہ یہ جو علاقہ فتح ہوا ہے ان لوگوں نے یہ غلطی کی ہے تیس رجب کو حملہ کیا ہے ابھی فرم ختم نہیں ہوا تھا معاویہ رضی اللہ نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ جتنا علاقہ تیس رجب کو فتح کیا تھا وہ سارا چھوڑ دو کے حوالے کر دو اور واپس آ جاؤ کہ یہ غلطی ہے کہ فرم میں نہیں کرنا تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان حضرات کے دوسرے مفسرین کی بات نقل کی ہے سب کا کہنا یہ ہے کہ کتاب بالاقدام مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے لیکن اگر کافر ان مقدس مہینوں میں مسلمانوں پر حملہ کر دیں تو جوابی کارروائی کرنا جائز ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ فرمایا کہ ان میں قتال کرنا گناہ ہے لیکن دوسری اور بات بھی ساتھ ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ صرف ایک گناہ کے بارے میں نہ پوچھو اور بھی بہت سارے گناہ ہیں اس ایک گناہ کو لے رہے ہو کہ اشر حرم میں کتاب کرنا گناہ ہے اور بھی کچھ گناہ ہے اور اصل میں سوال کے موجب بنے تھے مشرقی نے میں یہ افواہیں اڑائی تھی کہ یہ ایسا مذہب ہے یہ ایسا مذہب ہے کہ ہم مقدس مہینوں میں بھی لڑائی کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو یہ بتاؤ عن سبیل اللہ یہ مشرقین مکہ ادھر سے تو آپ کے سامنے یہ باتیں کرتے ہیں کہ اشور حرم میں جی یہ کتاب کر دیتے ہیں مسلمان کیسے ہیں اس طرح تو یہ تو گناہ ہے اور واقعاً گناہ ہے لیکن انہیں یہ سمجھانا ہے کہ اور بھی گناہ ہے فرمایا عن سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا مسجد حرام سے روکنا جیسے عمر کرا جا رہے تھے اور روکا یا مکہ والوں کو مکہ سے نکالنا یا شرک کرنا یہ سب ہیں اور کتاب سے بڑے ہیں تو ان گناہوں سے بچو جیسے مشہور واقعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے نا کہ میرا میں آپ حج کے موقع پر میرا میں موجود تھے تو کوفیوں نے سوال کیا کہ حضرت احرام کی حالت میں مکھیاں مکھی مر جائے تو کتنا کفارہ دینا ہے میں نے کسی حج کے موضوع پر یہ بات بتائی ہوگی تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بہت سارے جمع ہو جائیں پھر سوال کا جواب دیتے ہیں یہ کوفہ کے جتنے لوگ آئے ہیں نا حج کرنے ان کو سب کو جمع کرو مینار میں جہاں کنکریاں مارتے ہیں ادھر ان کو جمع کیا اور کہا کوفہ والوں نے یہ سوال کیا ہے کہ احرام کی حالت میں مکھی مار جائے تو کفارہ کتنا ہوتا ہے میں ان والوں کو یہ کہتا ہوں کہ تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور پورے خاندان کو شہید کر دیا تو مسئلہ نہیں پوچھا کہ یہ جائز کیا ہے یا حرام کیا ہے اور آج بڑے متقی بنتے ہو کہ حرام کی حالت میں مکھی مار جائے تو اس کا کفارہ کیا ہوتا ہے یہی بات دوسرے کے لیے مکہ کی کہ اشر فروغ میں کتاب کرنا بھی گناہ ہے اللہ تعالیٰ فرمایا وہ گناہ ہے لیکن اللہ کا انکار کرنا یہ بھی گناہ ہے اللہ کے راستے سے روکو لوگوں کو روکنا یہ بھی گناہ ہے مسجد حرام میں عمرہ ادا کرنے سے روکنا یہ بھی گناہ ہے اور مکہ کے مکینوں کو مکہ سے نکالنا یہ بھی گناہ ہے سارے گناہ کے سامنے رکھو کہ جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے پھر اس کے بعد دوسرے گناہ کی طرف جاؤ تو یہی بات ہے کہ ایک آدمی کو نیک اور پرہزگار بننے کے لیے ضروری ہے کہ تمام گناہ سے اپنے آپ کو بچائے اور تمام نیکیوں کو بچانا ہے یہ کیا بات ہے کہ ایک آپ گناہ کا تو اتنا زیادہ اصرار ہوا اس سے بچنے کا اور دوسرے گناہ بس کرتے جا رہا ہے تو وہ کوئی بیتی ہے فرمایا لے لوں تو میں میرا احسان ہوں گن استرکا ہو یہ اللہ کا اعلان ہے اس سے اونچا کوئی سچا کلام نہیں ہے نہ کوئی سچا اعلان ہے فرمایا مسلمانوں کافر لوگ مسلسل یہ کوشش کرتے رہیں گے تمہیں خراب کرنے کی برباد کرنے کی رسوا کرنے کی کتاب کرنے کی حتیٰ یردوکم عن دینکم ان استطاع یہاں تک ان کا یہ اعلان اور لڑائی اور ضد اور دشمنی چلتی رہے گی یہاں تک کہ تم کو تمہارے دین سے پھیر لے اگر تمہیں طاقت ہو اس وقت تک ان کی جنگ اور اس جنگ میں کامیابی کے لیے کافر ہر پہ لوگ پیار کرتے ہیں کبھی تو وہ گرم جنگ کے ذریعے سے حملہ کر کے مسلمانوں کو کبھی اندرونی اعتبار سے نظام کو خراب کر کے کافروں کافروں کے جو طریقہ کار ہے اس سے مسلمانوں کو دین سے وہ دور کر رہے ہیں کہیں حیات کے اعتبار سے دور کر رہے ہیں کہیں کسی لحاظ سے دور کر رہے ہیں یہ ساری وہی بات ہے کہ کافر تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی لڑائی جھگڑا بور بوڑھ حسد دشمنی یہ کرتا رہے گا یہاں تک کہ تم کو تمہارے دین سے گا یہ ہمارا یہ علماء نے لکھا ہے کہ شیطان جو ہے نا شیطان اس کی زیادہ بار مسلمانوں پر ہے زیادہ بار اندرونی دشمن ہے نا والا دشمن ہے شیطان دشمن ہے انسان کا یہ اس کی زیادہ دشمنی اور زیادہ کوشش مسلمانوں کو خراب کرنے کے لیے ہوتی ہے کافروں کو تو وہ کر چکا ہے جیسے وہ ایک مزدور ہوتا ہے نا وہ لوگوں کو ندی سے پار کرتا ہے تو جس کو پار کرتا ہے نا وہ تو ہو گئے نا پار اب دوسروں کو وہ اجرت پر کام کر رہا ہے تو دوسروں کو پار کرنا ہے کافروں کو تو وہ جہنم میں ڈال چکا ہے نا شیطان ان پر اب کوشش کی کیا مطلب ہے اب پھر مسلمانوں کو جلوا کرتا ہے ان کو ہر طرح کے مساوس میں ہر طرح کے غلط طریقوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور میں کافروں کی باتوں میں نہ جو کفر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی نہیں کر سکا جن کی شفقت کا یہ عالم تھا کہ تیرہ سال ستا ستا کر ظالموں نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا وہ ظالم سامنے آ گئے اور آپ نے سب کو معاف کر دیا اتنے بڑے شفیق شخص کے ساتھ اپنی دشمنی کرتا رہا آخر دم تک حملے کی شکل میں لگانے کی شکل میں آپ کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرنے کی شکل میں آپ کے حرم اپنی بیوی کے بارے میں باتیں کرنے میں حتیٰ کے کھانے میں زہر ملانے کی شکل میں منافقین کا ٹولا آپ کے خلاف لگانے کی شکل میں جب کفر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بن کر مطلب رہا دوست بن مطلب کر نہیں رہا آج ہم کو ہوتے ہیں کہ امریکہ اور یورپ اور فلاں اور فلاں وہ کفر ہمارے دوستوں اور ہمارے بڑے کو کیا رنگ میں اچھی ہو معاملات اچھے ہو جائیں گے وہ غلط ذہن اور نظریہ ہے جو ذہن لے کے بیٹھا ہے کہ کفر ہمارا خیر خواہ ہرگز نہیں ہو سکتا فرمایا بھائی بن کو مر دین ہی فیا متو ہوا کافر جو شخص دین سے پھر گیا وہ مرتد ہو گیا سب کچھ ختم ہو گیا اب ادھر آواز کی دنیا والا ایمان چلا گیا نکاح ٹوٹ گیا مر گیا تو جنازہ کوئی نہیں وراثت کوئی نہیں اور فوراً قتل کرنے کا حکم ہے اگر وہ مرد ہے اور عورت ہے تو اس کو جیل میں ڈالنا ہے کہ کیوں اسلام سے پھرا اسلام کی توہین کی ہے لہٰذا اس کی بھی توہین کی جائے گی فرمایا اللہ کا صاحب اللہ ہوں جیا خالے دور اور اسی طرح وہ جہنم میں رہیں گے ہاں اگر دوبارہ ہی مان لیا ہے وہ شخص جو مرتب ہوا تو اس کے مسائل الگ ہیں انشاءاللہ وہ کل عرض کریں گے Oh, uh -huh.